وكان فضل الله عليك عظيما ولولا ورغنا فضل الله عليك انك فضل الله فرضا ورحمته لحمد ضرور ارادہ کر ضرور ارادہ کر لیا تھا تو منهم بات نہیں لوک آپ کو بٹکا دیں آپ کو بٹکا دیں وما يدلونا الا انفسهم اور وہ نہیں بھٹکاتے وما يدلونا اور وہ نہیں بھٹکاتے الا انفسهم اپنے آپ کے وما يدلونا کا ضرور نہیں پہنچاتے من شے کچھ کچھ بھی وانزل اللہ اللہ ہو نے نازل کیا علیک الکتاب آپ آپ آپ آپ پر کتاب والحکمت اور حکمت کو سکھایا ما لم تعلم جو جو جانتے جانتے نہیں اللہ کا پر بڑا فضل ہے اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقت او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما لا خیر فی کثیر من نجواہم نجوا فی کثیر من نجواہم ان کی اکثر سرگوشیوں میں بلائی نہیں ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امرا جو بات جس نے ان دیا بے صدقہ تین صدقہ کا او معروف یا بھلائی کا نیکی کا او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان صلاح ومن يفعل ذلك ابتغاء اور جس نے ایسا کیا مطلب دے گا امر دعا دلائے اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے ابتدا تلاش کرنے جس نے ایسا کیا اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے فصوفا ان قریب ان قریب نوتی ہے ہم اس کو نوتی ہے ہم اسے دیں گے اجرم عظیمہ بڑا ہے ومن ومن يشاقق يشاقق الرسول الرسول من من بعد بعد ما ما ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين تولى جهنم وساءت مصيرا تبين له الهدى کے کے لیے لیے ہدایت ہدایت واضح واضح ہو ہو گئی گئی اس تھی المؤمنین مومنوں کے راستے کے علاوہ مومنوں مومنوں کے کے کے راستے راستے علاوہ علاوہ کو کو چھوڑ چھوڑ کر کر اس, اس اس کی طرف میں ڈال دیں گے ہم اسے بھٹکا دیں گے اس کا منہ موڑ دیں گے ماتولہ جس طرح اس نے خود منہ موڑا منسلی ہی جہنم اور ہم اسے ڈال دیں گے جہنم میں وسعت مسیرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت ضرور ارادہ کر بیٹھی تھی ایک جماعت میں سے کہ وہ آپ کو بھٹکا دیں اور وہ نہیں بھٹکاتے مگر اپنے آپ کو اور وہ آپ کو ضرور نہیں پہنچاتے کسی چیز میں اور اللہ نے نازل کی آپ پر کتاب اور حکمت اور آپ کو سکھایا ہے وہ جو کچھ آپ جانتے نہ تھے اور اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے نہیں بلائی ان کی اکثر سبوشوں میں سوائے اس کے کہ جو حکم دیے جائے سرکاری میں سے یا نیکی میں سے یا لوگوں کے درمیان اصلاح کے لیے اور جو کوئی ایسا کرے بس اس نے پا لیا اللہ کی رضا کو جو کوئی ایسا کرے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو کوئی ایسا کرے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بس جس کے لیے ہدایت واضح ہوگی جس جس کی مومنوں کے کے راستے برعکس ہم ہم ہم اسے اسے اسے دیں دیں دیں دیں گے گے گے گے لوٹا ڈھول پھیر طرح منہ ہوا جہر جہنم कि समझ समझ के मैं क्लास लगा लो जी احکامات یہ نصیحت حاصل ہاں۔ جی۔ حاصل Yeah. تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإن سحماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله اللہ تلاوت القرآن فی آنا اللہ حاجت یا رب العالمین اللہم آئنا لا ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتکا کا دیدنا علما اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی اللہ حسنتا و فی عذاب النار و صلی اللہ کے رسول خیر عطا محمد و علی اللہ و فی اللہ کے رسول حسن عطا کدی نہیں پڑھ سکتے پڑھنا کدھر کدھر ہاں پہلے پڑھنا ہوں اللهم صل على تعلیم یا اکثریت نہیں یہ پابندی لازمی نہیں تو ٹین پرسینٹ

لمبائی یا جی۔ چھوٹا ہونا لفظ لکھتے اما لفظ انا دو موتلے مختلف ایک جی جی گا چودی فرقے تھوڑا کنہ کنا فروغی ہے وہ جو لیکن الفاظ بدل لیکن یہ فارمولے اس کے لاگو نے جڑا تھا سمجھ آنی چاہیے بندے آتی آنی نہیں نام نہیں پڑھنا بیٹھ

ترجمہ پڑھنے میں جڑ سب تو بڑا فائدہ ہونا ہوئی جو نا بننے کے الفاظ ٹھیک ہو ٹھیک ہے سمجھ آ رہے ہیں کہ میتھ میں کیا ہوتا شارٹ کٹ یاد کر یاد ہو جی مطلب سوکھا بھی اچھا مطلب پڑھ پورا پاؤں ویڈیو ہے بالکل گنگا ہے بول نہیں سکنا کچھ بھی لیکن قرآن پاک صحیح پڑھنا ہے بہت اچھی طرح سے اچھا <laughs> پتہ نہیں کھڑے بول رہے ہیں باقی کوئی نہیں بول رہا باقی کوئی گل نہیں کر سکتا بالکل بول ہی نہیں سکتا قرآن پاک سے ہی پڑھنا اور وہ بھی مختلف مطلب انداز پہ پڑھنا ہے کدی کیڑی صورت ہے کدی کیڑی صورت اس طرح ساری کرتا ہاں ساری سرکار نے ساتھ کرتا

checar e não Vamos lá. راوی بھی یاد کرنا راوی بھی یاد

ہوں گے لیکن میں سمجھ رہا کہ اس حصہ سے پہلے راوی ہم سارے پتہ ہوں کہ راوی کہہ کہہ رہے ہیں راوی دی پوری قاعدہ ہے کہ پوری ہے جی انہوں نے لوکا محنت کی تھی میں تو ممکن نہیں ہے مدد مطلب اوپر مدد سین جڑے ہیں اسمار رجال ہے پورا میں سبجیکٹ علیحدہ بڑھایا ہے جیسے صرف نہیں زندگی صرف کام ہے کہ حادی نے

جیسے اٹھ اس کو لایا اس چول چھوڑ دیتی اٹھے پکڑ کے ساتھ چوری کوئی شہ نہیں امام اچھا، بخاری نے مالا اپنی منتر تک نے کہا چول اسے نہیں دی تھی اٹھ جیسے نزدیک آ گیا اس چول چھوڑ دیتی اٹھے پکڑ کے ساتھ لیکن اپنی چولی کوئی شہ نہیں آپ کو اتوں پہ چمڑ اس بندے تک یہی بندہ کھانا پیا شہر آ گئے مڈی تلا بندانا مہڈی کی پیچھے آپ بندے کون پیچھا کیوں مڑ پائے میں پتا چلیاس ہی آئے وہ میں سن جانور نے فراڈ کیا

نشا ہاں۔ دیر ہاں، گیا پا رہے ہیں ساتھ

کو کو پڑھ کے کے دعا اس بعد ایک مبارکہ لکھ سات ہزار جی جی جی نمتنے نہ اور حرم حرم میں میں ساری کتاب ہر ایک حدیث مبارکہ خدا میں وضو پڑھے وضو کر کے بعد دونوں کوئی پڑھنے دونوں کو پڑھ کے دعا مانگے دعا مانگ کے پھر ایک حدیث انجن سات ہزار

پتا چلام شائ لوگ فیملی جو لوگ پھیلی ہوئی اس میں اسے چیک کرنا چاہیے انہوں نے دس بندے تیار کیے فی بندہ دس دس حدیثہ رٹاش ہو گیا دس بندے دس دس اور فی بندہ دس دس حدیثہ کسی نے راوی بدلا چھوڑے نے کسی حدیث مبارکہ نے الفاظ بدلا چھوڑے نے کہیں ان وچوں کو ٹوڑا لوگ کا جوڑا کہیں سدا چھوڑا این چیک کرنے چیک کرنے واسطے چینجنگ کر کے انہاں فی بندہ دس دس حدیثہ یاد کرا دس بندے ہیں سو ہی سوام امام صاحب تشریف فرما ہے فرمان ہے جاؤں ہزارہ لوگوں نے مجمع لگے بندے ہوں دس آ گئے اسی تو سب کو چاہتے تھے ہاں، پوچھنا چاہتے ہیں امام صاحب فرمایا پوچھو جی پہلے بندے آپ نے حدیث جیسے مبارکہ پوچھی امام صاحب فرمایا کوئی اور اس اگلی پوچھی انہیں فرمایا کوئی اور اس اگلی پوچھی کچھ نہ کرے امام صاحب کو جواب نہیں دیتا پہلے بندے آپ کی پہلی دس دی تھا کوئی کہ جی امام صاحب جواب نہیں دیتا اگلی اگلی دس دی میں نے اگلی دس دی ہر سی سے مبارکہ بعد امام صاحب سوال ہے کہ کوئی اور دسواں بندہ جیسے آپ کی آخری حدیث ہی نہیں سوی حدیث پوچھ رہا امام صاحب پوچھا کوئی اور کہتے نہیں ختم ہو گیا جیسے نہیں آ کے امام صاحب منہ کر گیا تھا پہلے بندے الفاظ ہمارا کچھ ایسا ہی ہے کچھ بھی نہیں ہوا اس طرح جس بھی حدیث پوچھی گئی نہیں ہوا اس طرح سو جو سو حدیث ہے نا اسی سیکوینس سے جواب دیتا ہے جس سیکوینس سے جنہوں کو پوچھنا بھی دنگ رہ گیا تھا ترتیب بھی آگے پیچھے نہیں ہوئی سو جو سو حدیث نا اسی ترتیب پہ جواب دیتا ہے جس ترتیب ہے جنہوں کو پوچھنا اور دنگ رہا ہے لاپ سب رہتا ہے آسان کام ہے یاد کرنا خالی پڑھنے والا یاد کرنا پھر انہیں تحقیقات کرنی

میں کتاباں نہیں ہیں ٹوٹو راجی بھی چلی اور وہ لوگ پہلے ہیں جو جمع بدالی جا لوگ ہو کے راضی جا لوگ کے علم نے سمندر بیڑے میں نے اور مادری زبان اگر ان لوگوں عربی ان بھی جسے روانی کی پہلے اتنے ہونے ہیں عربی اپنی تحریک وہ جسے دے آئے تک کوٹ کرنے ہیں پڑھنے پڑھنا اس کا فلو ایس بالکل چینج ہوگا سر آٹومیٹکلی پڑھنے کی روانی جڑی نا فلوئنسی بالکل چینج ہو گئی آٹومیٹکلی سمجھ حالانکہ عربی بھی ہیں لیکن جیسے پڑھنے پڑھنے میں سیا ہے نا جس کتاب نہ اپنا موجود آٹومیٹکلی پڑھنے کی روانی تبدیل ٹھیک ہو زیادہ نہ نہ ہونے نا ہونا کہ

اپنی آخری عمر ہی نابینا ہو گیا ایک دن شاگردہ نام کے جگانے پہنتے رستے تھے چہرے پاک دوشی رسی کی دن گزرنے میں سلسلہ نہ کر گیا تھا না কে ফেলে কি গেল যেটুকু ভালো কথা গেল যেটা সে ডাকে মনে বুঝা নেই যেটুকু বুটা আগে কই ও আখরকার এক বুটা যা বানা গেলে তো সাথে জি এতে বাকি বুটা আয়া বড় আসা পেলে তা কাট ছোড়ে আখে জি ঠিক চলো জি ওটা চাকরি তা বলছি তো সাইন জমি দেয় এতে কি কি বুটা انہوں نے فرمایا بھائی میں اپنا حافظہ چیک کرنا چاہنا ہے بھی اگر یہ بوٹا کوئی نہیں ہے اس نے مطلب میں تبو بھی کوئی ریکارڈ کرنا ہے حفظہ میں نے حافظہ نہیں کرنا ہے اس بوٹا کوئی نہیں ہے اس کے مطلب تبو بھی کوئی ریکارڈ کرنا بازار ہے تھوڑی دیر تک بیٹھا میں یہ تو پڑھنے

نیٹ پہ بھی نہیں ہے اچھا۔ میں چیک کی تھی نیٹ پہ بھی موجود نہیں ہے

نواں کیڑا پڑھنا ہے بانی پڑھنا ہے نواں پڑھا ہے پسکا ہاں نواں اس پڑھا دس ماں کرسی یار ماں پڑھنا دے نہیں نہیں پھر پچھے آسے اکی ہو گئے وہ بانیاں کرنا کرنا بانیاں کو کرنا نہیں کر کئی سمجھ سمجھ ہوئی ہے ہاں میں مجھے تک کوئی سمجھ آئی ہے

بندے ہی چیک کرو اس کی طرف سے لایا گیا نہ لایا وہی لایا مطلب کہ شکیت ہے وہ بادشاہ جی وہ سنگیت شاہ جی ہاں ان کی بڑے ہاں۔ اس کے ٹکے رہے بول سکتے ہیں ہے آیا تھا

میں دود کا ہوں گا سی نیم دیٹھا ہاں سنی گئی